شیبان بن فرخ نے کہا کہا کہا ہمیں ہمیں سلیمان بن بن بن بن مغیرہ نے نے نے حدیث حدیث بیان بیان کی کی کی حمید ہلال ابو قدادہ سے سے انہوں اسیر جابر روایت ہم حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے جبکہ گھر بھرا ہوا تھا کہا اس وقت کوفے میں سرخ آندھی چلی پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو تراسی